لبیک اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو حج کر لو حج کر لو حج کر لو اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیو حج کر لو حج کر لو حج کر لو ضروری کام ہم دنیا میں جن ضروری کاموں کے لیے بھیجے گئے ہیں ان کاموں میں سے ایک اہم ترین کام حج بیت اللہ ہے بیت اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر دل چاہتا ہے رو رو کر لکھتا جاؤں بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ اور آپ رو رو کر پڑھتے جائیں بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ پلاٹ اور زیور کا ہم نے کیا کرنا ہے بیت اللہ تو جنت کا ٹکڑا ہے مالک کا احسان کہ ہمیں دنیا میں یہ عطا فرما دیا آہ آنکھیں کتنی پیاسی رہ جاتی ہیں اگر وہ بیت اللہ کو نہ دیکھ سکیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ شادیوں کی دعوتیں کرتے رہو اور بیت اللہ کو نہ جا سکو تھوڑا سا سوچو ہم نے زندگی میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کتنی بار ایسے کام کیے جن کو دیکھ کر محبوب مالک کو غصہ آتا ہے تو کیا ہم ایک بار ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے ہم پر فخر فرمائیں اور اپنے فرشتوں سے کہیں دیکھو میرے بندوں کو یہ خاص لمحہ اور خاص منظر نو ذی الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں نصیب ہوتا ہے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو کر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں عرفات ہم سے کتنا دور ہے اپنی جان بیچ کر جانا پڑے تو آدمی چلا جائے کہ کبھی تو اپنے رب کو اپنے اوپر خوش کر لوں ایک جہاد کا محاذ اور دوسرا حج کا میدان دنیا میں کوئی جگہ ان کے برابر نہیں